تو اسے مسجد کے باہر ستر روپے ایک پیسے ایک روپے کے عوض دینے پڑیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو مسجد میں سوال کریں اور کوئی اسے دینے والا ہو یہ شرعی مسئلہ ہے ہمیشہ ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے بارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے سات مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھ لیجیے سات مرتبہ پڑھ لیجیے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم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 إلا الله الله محمد رسول حی اچھا حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیات جو صبح کو پڑھ لے تو شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دعائیں مقصرت کرتے ہیں اور جس نے ان آیات کو صبح تلاوت کیا اسی روز شام کو اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہدا کا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے اٹھائیس میں ستارے میں سور حشر ہے اس کی آخری تین آیات کو آپ ضرور یاد کر لیجئے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت صرف سننا چاہیے ساتھ نہیں پڑھ سکتے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو هو الغيب والشهادة ویروب وہ وی ریا الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بهي رحمان Oh, God.

اللہ

کریم مالک سر علم نشراہ نے اپنے محبوب علیہ فلاد وسلام کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے اے کریم پروردگار تو ہمیں حقیقی معنوں میں تیرے محبوب علیہ اللاط وسلام سے حقیقی محبت عطا فرما دے قرآن مجید فرقان احمد کی جب تلاوت ہو تو اسے صرف سننا چاہیے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 بچت کا ہماری قبر کو روشن اور منور فرما دے ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اعوذ من بسم الله الله الرحمن قل هو احد الصمد يولد ولم يكن له الله تباہی کا ری با تھو جا ہوتے ہیں کہ وہ پھر سوتے ہی رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو چاہے یقین نہ آئے کہ فلاں شخص دنیا سے گزر گیا لیکن یہ مختصر سی دنیا میں اس طرح کوچ کر جاتا ہے کہ لوگوں کو چاہے یقین نہ آئے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار کے آ جاتے ہیں بہت مختصر سی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے قرآن فرقان حمید میں شاد فرمایا حیات دنیا اللہ متا الغرور کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے عارضی اس دنیا میں انسان اپنی عزت کے لیے اپنی شخصیت کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں معزز ہو جاؤں کاش وہ اپنے پرور دگار کی رضا کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا تو اس کی دنیا اور آخرت سور جاتی حقیقی معنوں میں سمجھدار وہی ہے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو آئیے یا باقی انکل باقی گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے اور تمام مسلمانوں کی شفا یابی کی نیت کے ساتھ بالخصوص وہ مریض جو پہلے ختم قاضی شریف میں شامل ہوتے تھے اور آج نہیں آ سکے ہیں پروردگار انہیں بھی شفا تھا فرما دے اور پھر ختم قادیہ شریف میں جس کا سب سے زیادہ تکرار ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے یا کافی اندل کافی کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے سود ناجائز لین دین حرام کہ میرے لیے اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنے کا عزم کرتا ہوں کہ میرے لیے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام صحابہ حضور اعظم اولیاء اللہ کو جو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے در حقیقت یہ مدد کے لیے پکارا جانا یہ بطور وسیلے کے ہوتا ہے کسی مسلمان کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کو یا اللہ کے محبوب کو جو پکارا جا رہا ہے تو نعوذ باللہ انہیں خدا سمجھ کر پکارا جا رہا ہے خدا سمجھ کر اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے تو چاہے وہ زندہ کو پکارے چاہے وہ وصال فوج شدہ کو پکارے وہ مسلمان نہیں پھر وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ مشرق ہوتا ہے جو کسی کو خدا سمجھ کر پکارتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے جسے مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے اسے وہ پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف بطور وسیلے کے تو وہ اس کا یہ پکارنا گویا اللہ کی قدرت اور طاقت کو تسلیم کرنا ہے کہ اے کریم مالک ہم تیری قدرت پر یقین رکھتے ہیں کہ تو نے اپنے پیاروں کو یہ طاقت دی ہے کہ جب ہم انہیں پکاریں گے تو تیری بارگاہ میں یہ ہمارا وسیلہ ہوں گے اور تو ان کے سر کے ہمارا پیارا پار فرما دے گا شر حقیقت جب جس قوم نے نہ سمجھی تو صحابہ علیہ مردوان کے زمانے میں انہوں نے معاذ اللہ صحابہ علیہ مردوان پر بھی شرک کا الزام دے دیا در حقیقت پیارے بھائیو بات یہ ہے کہ شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے غضب میں گرفتار کرنا چاہتا ہے چنانچہ جو کسی مسلمان کو مشرق یعنی کافر مشرق تو کافر ہے تو وہ مسلمان کو مشرق کہتا ہے تو وہ مسلمان ہے تو اب جس نے مشرق کہا کسی مسلمان کو تو کہنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو شیطان کی این آرزو اور تمنا یہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے غضب میں گرفتار کر دے بس جس اللہ محفوظ فرما لے اس کا ایمان محفوظ رہے گا اے کریم مالک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دے آئیے اب تمام عورت کو ایک ایک بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو طلب کرتے ہوئے اور محبوب کریم اور غوط اعظم کو بطور وسیلے پکارتے ہوئے بسم اللہ

پاؤں سکے تو یہ بھی نیت شامل کر لیجئے کہ اے کریم مالک روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے جہاں اپنی پریشانی اور نجات کی نیت شامل کریں وہاں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ نیت بھی شامل کر لیجئے کہ اے مالک بروز قیامت یو تب یبد وجوہ و ہوں وجوہ کہ جس روز کئی چہرے روشن اور منور ہوں گے اے مالک ہمیں ان روشن اور منور چہرے والوں میں شامل فرما لے اور جس دن کئی چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے اے مالک ہمیں بروز قیامت چہرے کے سیاہ ہونے سے بچا لے اس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کی حقیقت وہی کامیاب در کامیاب ہے تو اے مالک تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ ہمارے چہرے بھی پر نور ہو جائیں اور نور قرآن کا وہ صدقہ ہمیں مل جائے کہ ہمارے ذریعے سے چپے چپے اور کونے کونے میں نور قرآن عام ہو جائے تو نور قرآن کس طرح عام ہوگا ہم خود محنت کرنے والے ہوں گے قرآن کا درس سننے والے دوسروں کو دعوت دینے والے ہوں گے مالک ہمیں قرآن پاک سے حقیقی محبت عطا فرما قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جب ہو تو اسے صرف سننا چاہیے اس جمعرات کو تیئیس سفر المظفر سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے ہو سکے تو اس جمعرات کو روزہ رکھیے اپنے گھر میں بھی کہیے اور افطار کے وقت خصوصی دعا کیجیے پچیس سفر المظفر سعیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت ہفتے کے روز ان کے عرص مبارک کا دن ہے اس دن خصوصیت کے ساتھ انہیں مثال ثواب کیجیے اور اتوار کو جو آئندہ اتوار ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس اس مسجد میں ختم قادر شریف کے دوران منایا جائے گا اپنے ساتھ ضرور اس عرس مبارک کی نسبت سے تین افراد کو ساتھ لیتے آئیے اللہ تعالی ہمیں نیکی پھیلانے کا سچا جذبہ تھا فرما دے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 لقد حق القول ولا يفتل ينبغوا لا يفلون إنا جعلنا كل أعناقهم من أولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسلناهم فهم لا يبصرون وسماء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع الكفر بشر الرحمن بالغيب بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين

مهتدون وما لنا لا نعبد الذي فضاني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية للذي الرحمن بذكر لا تنفع في شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني للذي غلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا لست قومي يعلمون بما غفرت لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جعل من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صلحة واحدة يا حسرة ما يأتيهم من من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم القرون إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الغيب وأخرجنا کر كي يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرات وإيم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون

للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن لا حلال يدهم في البلد المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقلون إلا رحمة منا ومتاعنا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا قل أتى واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إله

يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم من شغل فاكرون هم وأزواجهم في أولاد على الأرائك مستكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام سلام سلام قول قول رب رحيم رام گور د گوری بدھا گول مور يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون كنتم اليوم على أقوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد مدن بما كانوا يكسبون

حق القول والكافرين أولو تروا أنا خلقنا لهم مما عملت أينا نعما فهم لها مالكون وذللنا لهم فإما عقوبهم وإما يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون لكم وهم لهم جند محفرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يخفرون

صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الخالق حبك ساد المصار وقلت لخضوتي نحي ساري سعد ومشت لنحي في قوت فلمت بسكرتي بين الموالي فقلت لساني الأمضار نموا بحالي فادخلوا أنتم رجالي فهموا واشهدوا أنتم جنودي فساقا فاغرب الغافي ملالي شردتم صمتي من بعد السحر ولا زلتم علومي والكفار فقاموا كل أولى جمعوا ولا زلت مقام فوقكم ثم زال عالي أنا في حفرة التقريب وحي وسرفني وحفيد الزلال أنا الباسي واشهد كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي رسالي نتاني كل عظم بفراد قلب وتوجني بديجان ثماني وأطلعني على كل قديم وقلدني وعاقاني سواري وولداني على الأبطال جمعا وحكمي نافذا في كل حال فلو الخبيب حال الجبال غورا في في في ولهو ولهو الذي الذي جبال بين فوق نار من من دفت سکھ گورانی بھون سر جیوانی جنانی پلو پو کری پلو شندی پو گن سکھو نیولاچاری پوانی شاچاری فتخبرني بما يحيي ويدري فتعلمني فأفضل عن جدار كل ذي حكمة فاشتح وغني وابقى المعيشة وسلمت معاني إذا تقرأ الله ربي أطفالي جثة من ظلمنا تقول في السماء والأرض جثة فشعر السعادة كالتدار إلى الله يحيي تحت حكمي ووقف قبل قلبي قد صفاني ووقف يا بلاد الله سمعت

ولي له قدر وإني على قدر النبي عليه السلام بدر كمال نبي حشمي مكي الحجازي وجديدي نفس الموالي ولي لا تقرب أشمعيني الزور القاتل ضد الكتار أنا الجيلي يطرح الصين لقري وعلى من على وعلى الجدار أنا الحسني والمقطع مقام وقداري على عروق الرجال وقت القادر مشكور

وسلم وسلم وسلم صلى صلى صلى الله الله الله عليه عليه عليه وآله وآله وآله چلم لائیوانی ستما وجہ چلتا سلک بریانی چلم لگ سک نلان تین مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهضال والآفات وتقوي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أخصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات اے حنان کریم سلطان کے رحمت والے پروردگار اللہ وہ لمحہ بھی تو آئے گا کہ جب جب جب سورج غروب ہوگا تو ہماری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا اے اللہ اے کریم حنان اور منان پروردگار اے قریب مالک وہ کتنے ہی تیرے پیارے بندے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو فرشتوں کا نزول ہوا جنتی کفن لے کر فرشتے نازل ہوئے اے مالک ان مقبول بندوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تیرے پیارے بندوں کو تو یہ شرف اور کمال دیتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو نور کی بارش ہوتی ہے اے اللہ چھوٹا آتا ہے وہ میرا اور بات بڑی سی ہے اے قریب مالک تو ہمیں ان مقبول بندوں میں شامل فرما لے اے اللہ ہمیں گناہوں سے سخت نفرت اور دوری عطا کر دے ہے اپنے فضل و احسان سے ہمیشہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے قریب مالک تیرے بندے میں بارگاہیں سے امید قائم کر کے حاضر ہیں اے اللہ تو کرم نہ کرے گا تو کرم کون کرے گا اے مالک تو چھولی نہ بھر دے گا تو چھولی کون بھرے گا اے مالک تو فریاد تو نہ سنے گا تو فریاد کون سنے گا اے فریاد کو سننے والے پروزگار اے چھولیوں کو بھرنے والے اے تمناؤں کو پورا کرنے والے اے روٹوں کو ہٹانے والے اے پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اے غموں میں مبتلا لوگوں کو فرحت اور خوشی عطا کرنے والے اے رحمتوں کے مالک اے کن کن کے مالک اے حنان اور حنان تیری جناب میں کس چیز کی کمی ہے تیرے کرم نوازیوں کے ذریعہ کہہ رہے ہیں اے کرم کرنے والے کرور دگار اس سے تیرے بندے سوال کرتے ہوئے مانگتے ہوئے یہ منگتا حاضر ہو گئے ہیں یہ فقیر حاضر ہو گئے ہیں اے جھولیوں کو بھرنے والے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے اے مرادوں کو پورا کرنے والے ہماری مرادوں کو پورا کر دے اے التجاؤں کو پورا کرنے والے ہماری التجاؤں کو پورا کر دے اے مشکلات میں گرے ہو مشکل کو آسان کرنے والے مشکل کو آسان کر دے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے آفات سے بچا لے دلیات سے بچا لے نقصان سے بچا لے اے اللہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے حقیقی معنوں میں خوشیاں عطا کر دے اے کریم اپنے کرم سے بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ جو پہلے ختم قادریہ میں آتے رہے اگر آج بیمار ہیں آج پریشان ہو گئے ہیں تو مالک کی ان کی بیماری اور پریشانی کو دور کر کرتے اے اللہ تیرے گھر میں آنے کی ہمیشہ ہمیں توفیق دے دے اے اللہ جو تیرے بندے دوسروں کو تیرے گھر میں لے آتے ہیں اے اللہ تو انہیں دنیا اور آپس کی خوشیوں سے مالا مال کر دے اے حنان منان تجھی سے امید وابست کریم تو ہی کرم کرتا ہے اے بے اولادوں کو اولاد دینے والے اے نارینا اولاد کی کامنا کو آرزوں کو پورا کرنے والے نارینا اولاد کے جو طلبگار ہیں تو انہیں غص اعظم کا غلام ادا کر دے اے اللہ تو انہیں خواجہ غریب نواز کا غلام ادا کر دے اے کریم مالک انان و انان جو والدین رشتوں کی پریشانیوں کی وجہ سے اے اے اللہ اداس اداس رہتے ہیں اداسی دور کرنے والے مالک اے رشتوں کی رکاوٹوں کو ختم کرنے والے فاطمہ زہرا کے نکاح کے لمحات کا واسطہ اے مالک تو رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کر دے اے اللہ اے کریم مالک بے حیائی بے فردگی کا خاتمہ ہو جائے ہماری ماں بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا کی وہ نعمت عطا کر دے جو تو اپنی پیاری بندیوں کو عطا کرتا ہے اے حنان مالک اے منان اے غنی سلطان دو جہاں کے تمام جہاں کے پالن ہار عثمان غنی کے خزانے کا واسطہ کاروباری رکاوٹوں کو دور کر دے عثمان غنی کا خزانہ عطا کر دے اے عبد الرحمان بن اوف کو خزانے کا مالک بنانے والے پروردگار حلال رزق ہی عطا فرمانا حرام سے بچانا اے اللہ ہمیں حرام کی لانت سے محفوظ فرما دے اے کریم حنان و منان جو بیجا مقدموں میں گرفتار ہیں اے اللہ جن پر بیجا مقدمات ہیں اے اللہ تو ان کے حال سے کرم کر دے اے کریم حنان و منان اے دجان و سلطان جن کو تو نے بیٹیوں کی نعمتیں عطا کی ہیں تو مالک انہیں اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جب نے اپنے کرم سے بیٹیاں عطا کی ہیں تو مالک ان کے لیے رشتے بھی اچھے عطا کر اے مالک ان کے نصیب بھی اچھے کر دے اے حنان و منان اے دیان و سلطان جن لمحات میں تیرے محبوب اے اللہ سے التجا اور دعا کرتے تھے تیرے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کا چپکا ہماری دعاؤں کو قبول کروا لے اے اللہ اس ختم پاک میں جو جس نیت سے حاضر ہے جو جس تمنا سے حاضر ہے اے نیتوں کو جاننے والے اے تمناؤں کو پورا کرنے والے اے آزو کو پورا کرنے والے علاج رکھنے والے سب علاج رکھ لے جائز حاجتوں کو بہتری کے ساتھ پورا فرما دے اے اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے تیری تقسیم پر تیری تقدیر پر ہمیں راضی رہنے والا بنا دے نہ شکری سے بچا لے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ اس دل کو تیری یاد سے معمور فرما دے اس دل میں تیرے علیہ سلاد و سلام کی محبت کے گنچے کھلا دے اے اللہ ہمارے مقدر میں خیر ہی خیر کر دے ہمارے مقدر میں شر سے بچنا لکھ دے اے اللہ ہمیں تحجد گزار بنا دے اے اللہ ہمیں اس جمعہ رات کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اے حنان و منان روزے رکھنا نیکی کرنا ہم پر آسان کر دے براہیوں سے سخت نفرت اور دوری دے دے نمازوں میں خوشبو اور خشو دے دے اے حنان جو مانگا ہے اپنے فضل سے دے دے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام انبیاء صحابہ خلفاء راشدین امہات المؤمنین سیدہ فاطمہ حسنین کریمین سید امیر صحابہ عمیر عبداللہ ابن جہاز شہیدان احد و و و بدر حنین سابقون الاولون مہاجرین انصار مبشرہ تمام کو کرتے ہیں قبول و منظور فرما منبع جود و سقا سید فرمان صفا امام ہاں جعفر صادق امام باقر امام زین العابدین امام علی مقام امام علی رضا حضور پرنور علیہ السلام کے والدین حضور پرنور حضور سیدنا غوث الورا غوث اعظم غوث اعظم کے والدین خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری سبز واری سرکار شعب المہاری شیخلحی اعلی حضرت عزت الاسلام قطب مدینہ مفتی اعظم ہند قاری مسلح الدین مفتی وقار الدین تمام کاملین کامرین محمین مسلمین مسلمات درود پاک کے ٹوکن پر جو اپنے عزیز و قریبا کے نام لکھتے ہیں ان تمام کو اشال کرتے ہیں قبول و منظور فرما سدمے واپسی ہوا ہو لا الہ الا اللہ محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اذان کے احترام میں اپنی گفتگو اور کام کاج کو رو کر اذان کا جواب دیجیے اور گھروں نے کیا کمائی اذان کا جواب دیجیے اور